www.attableek.com The Reviver of Iman ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا مولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا سوم نہیں جو بتاؤ سوار ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم ولما كمان والا کو کیمرے والے نے کیمرے والے کو پھینک دو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء हमारी जो चप्पल सेकिन है वही आप हमारी हमारी बात करें जो जो मैं محدود دوستوں بزرگ اور بھائی اللہ کے شاہوں میں اس دنیا کی زندگی کو اپنے کلام بات میں اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور زندگی کی تفصیل کو بیان کیا ہے یہ بات یقینی طور پر سمجھ جاؤ سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کی مثال کچھ زمانہ کھیل کود کا ہے کچھ زمانہ ٹیپ ٹاپ اور زیب و ضرورت کی زندگی گزارنے کا ہے اور کچھ زمانہ انسان کو جو گزرتا اس میں انسان کے جذبات کے بنتے ہیں میرے پاس مال جمع ہو جائے میری اولاد میری اولاد کثیر اولاد میری ہو جائے اس چکر میں اس کا بنا رہا ہے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی اسی میں گئی بچپنے کا زمانہ کھیل کود کا ہے بچپنے میں آدمی کھیل کود رہتا ہے جوانی کا زمانہ آتا ہے اس ناجی کی سوچ تین چوک یہ کی زندگی اچھے کپڑے اچھے جوتے اچھا چشمہ اچھی سواری اچھی گھڑی ابھی اتنا ہی نہیں ہر پندرہ بیس دن میں دو مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں سب یہ چلتی ہے کہ بدلو جائے اور کوئی دیا ہو بازار میں دیکھا کہ اور اچھی چیز ہے تو یہ اس کے پاس موجود ہے گھر لیکن اس گلی کو لے رہا زندگی کا میں تو زمانہ زمانے کا جو ٹیک ٹاک زینت شو بازی اسی میں آدمی کی آدمی میں گزرتا ہے اور اس کے بعد ادھیر عمر میں آ کے جب پہنچتا ہے تو زندگی میں صحیح ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے میرے اتنے بنگلے ہیں ایک دوسرے میں فخر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو اور مال کی جمع کرنے کا چکر ہاں۔ اور اپنی اولاد اولاد پر فخر اتنے بچے ہیں میرے ایک انجینئر ایک ڈاکٹر ایک یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے کروں بھائی نہ کروں آپس میں ایک دوسرے پر لمبانی وہ لوگ اور مال اور آزاد کی کثرت یہ چاہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے کھیت میں بیج ڈالتا ہے بیج ڈالنے کے بعد کھیتی ذرا میرے دوستوں بڑی ہوتی ہے تو لہلاتی آتی ہے ہریالی آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور ساری دن اس کا ہریا دے لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ کھیتی تھوڑی اپنی سبا پر پہنچ جاتی ہے اب میرے دوست کو اس میں پیلا اپنانا شروع ہوتا ہے پھر ایک دن آتا ہے کہ کٹتی اور کٹنے کے بعد یہ بھوسا ہو جاتی ہے انسان کی مثال بھی ایسے ہے کچھ دن کھیل کود کے ہو گئے کچھ دن جوانی کے لہراتی کھیتی کی طرح پھر آیا میرے دوستوں بڑا پا اور بڑا پانے کے ساتھ موت آ گئی اللہ کا بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور انسان کا یہ زندگی کا زمانہ جو ہے اگر اسے کھیل کود میں ایک ٹاپ میں دنیا ہی کے چکر میں پورا کر دیا اور مر گیا تو موت کے بعد اس کے لیے سخت عذاب ہے اور پھر آپ نے بازار میں چلی ایسے انسان جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے اسی کے چکر میں زندگی پوری کر دی نہ اللہ کو پہچانا نہ اللہ کی ذات پر ایمان پر اور یقین بنایا اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا اور آدمی نے دنیا ہی میں اپنی سب طاقت قوت جوانی پوری اسی میں لگا دی اور مر گیا ایسے انسانوں کے لیے آخرت میں سخت آزاد ہے آخر آزادی سخت آزاد اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اپنے خالب اور مالک کو پہچانا کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے میرا مالک ہے ہاں اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے اس کو سوچا سمجھا اور اپنی زندگی کے مقصد پر اپنے آپ کو چلایا ایمان بنایا اپنے اعمال کو درست کیے اپنے اخلاق کو سنبھالا لوگوں کے ساتھ اچھا رہن سہن سیکھا اور اپنے معاملات کی صفائی کے ساتھ دنیا میں چلے ہاں۔ تو ایسے انسانوں کے لیے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پہچانا اللہ کا بندہ بن کر جینے کی کوشش کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے اللہ کا بندہ بن کر جینے کے معنی ہے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی مرضی پر چلنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا تو یہ اللہ کا بندہ ہے زندگی کے کا شعبے میں کھانے میں پینے میں کمانے میں خرچ کرنے میں لباس میں مکان بنانے میں مال کی جمع کرنے میں مال کی خرچ کرنے میں ہر لائن سے یہ اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہوا دنیا سے گیا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ بن کے جینا ہے انسان میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں تو گورنمنٹ سروینٹ کرنے کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر چلتا ہے میں بزنس مین ہوں تو بزنس مین کا دعویٰ کرنے والا اپنی تجارت کی لائن کی تمام چیزوں کو سنبھالتا ہوا چلتا ہے ہاں اور پر چیک بھیجنا چیک ہم چیک منگانا جس کا لیا اس کو ادا کرنا جن کو دیا اسے دینا یہ پوری ذمہ داری کو سمجھ کر وہ چلتا ہے ہاں جو اپنے آپ کو کسان اور خیروت کہتا ہے تو کسان اور کھیڑت کہنے کے بعد اس کی اپنی زمینوں کے اعتبار سے وہ تمام چیزوں کی انتظام کر کرتا ہے جب میری کھیتی زیادہ ہے مجھے مجھے ٹریکٹر کی ضرورت ہے جاتا ہے کیپٹن چلنا نہیں جانتا کیسے چلنا جاتا ہے اپنے بچوں کو کیپٹن چلنا سکھاتا ہے ایسے میرے دوستوں جب انسان ایمان کے راستے سے سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بنتا ہوں یہ کلم ایمان کے لائے رہا ہے محمد رسول اللہ یہ کلم ایمان اسی کو سمجھانے کے لیے ہے ایمان کا ایک کلمہ پڑھ لیا کیا مطلب اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ آج سے میں تیرا بندہ بھلا ہوں تیری بات کو مان کر چلوں گا اور تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا یہ ایگریمنٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کا اقرار اقرار کے مان ایگریمنٹ کے ہیں اللہ کے ساتھ اپنی ابدیت کا جیسے گورنمنٹ سرونٹ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے اپنی ملازمت کا کہ میں آج سے تمہارا سروٹ و ملازم ہوں کانٹریکٹ سسٹم سسٹم ہوتی ہے تو اتنے سال کے لیے وہ اپنا ایڈ ایڈ کرتا ہے خراب ایگریمنٹ کرتا ہے ہم اتنے سال بندھے ہوئے اپنا ہاں۔ کو سمجھتا ہے اور پرمینٹ کو پرمینٹ سمجھتا ہے اور اس اعتبار سے اپنی زندگی کی ترتیب کو دیتا ہے ہاں، اپنی ملازمت کی رعایت میں اپنے گھر کی شادیوں تک میں کو بھی چھوڑتا ہو کہ مجھے چھٹی نہیں نہیں آ سکتا ملازمت کے وقت کی رعایت کے ساتھ زندگی کی تقریظہ بناتا ہے ہاں، اگر صبح سات بجے آفس میں جانا طے ہے تو چھ بجے نکلتا ہے ایک گھنٹے کا راستہ پہنچنے کا بمبئی میں آپ جاؤ گے دیکھو صبح چار بجے سے لوکل ٹرین شروع ہو جاتی ہے ہاں۔ وہ آدمی اپنی جو اس نے اپنے آپ کو جس اعتبار سے سمجھا ہے اسی کی رعایت کے ساتھ زندگی کا نظام بناتا ہے ایسے میرے بھائیوں یہ کل میں کل میں طیبہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ اقرار ہے ابدیت کا اللہ آج سے میں تیرا بندہ تیرا غلام ہوں آج سے میں تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاروں گا میری زندگی کا مقصد میری ایمان کا چلنا ہے اور میری زندگی گزارنے کا راستہ حضرت محمد رسول اللہ پسند ہے تیرے حکموں کو پورا کروں گا اور تیرے نبی کے طریقے پر کروں گا یہ ہر ہر چیز ہے اب آدمی کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کلمے کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اب بھی ہے کہ اللہ کا بندہ بن گیا اور جب اللہ کا بندہ یہ بن گیا تو اللہ اپنے بندوں کے لیے جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں اللہ اپنے وعدوں کو پورے کرے گا اور اللہ کا ہونے میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا طے کرنا ہے کہ مجھے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے جب اللہ نے جب اللہ نے کہا سو جاؤ سو جاؤں گا جب اللہ نے کہا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤں گا جیسے لباس اللہ پسند کرتا ہے وہ لباس پہنوں گا کھانے میں پینے میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤں گا کمانے کا راستہ اللہ نے جیسے بتایا اسے کماؤں گا اور خرچ کرنے کے لیے اللہ نے جیسے کہا خرچ کروں گا اگر اللہ نے مجھے ملک کا بادشاہ بنایا تو بادشاہ بننے کے بعد جیسے اللہ نے بادشاہت میں مجھے زندگی گزارنے کا حکم سے گزاروں گا میں اپنے انصاف کے ساتھ چلوں گا اپنی ریت کے بارے میں اپنی ذمہ داری کو سامنے کے چلوں گا کہ اللہ نے مجھے میری کا ذمہ دار بنایا ہے اس اعتبار سے آپ بھی سچے وزیر بنا تو وزارت کی ایک ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ اور اللہ کو سامنے رکھ کر کے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے آپ کو کیسے چلا رہا ہوں گورنمنٹ کا سروینٹ گورنمنٹ سروینٹ جو ہے دیکھ کچھ دیکھتا ہے میرا آفیسر مجھے دیکھ رہا ہے تو سیدھا سیدھا رہتا ہے آفیسر میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ ہر حال میں ہر جگہ ہر پوزیشن میں مجھے وہ دیکھ رہا ہے مجھے ہر حال میں اللہ کی مرضی کی ریاض رکھتے ہوئے چل رہا ہے لباس میں حجامت میں ہم بال کٹانے میں آزاد نہیں ہے جس دنیا میں فیشن کے وقوفوں کی چلی اس فیشن پہ بھی آ گیا اس سے بڑے بھی وقوف کون ہوں گے یوں یہاں میرے دو سو بارہ یہ سب کٹے ہوئے ہیں احمد پڑھنے کی انتہا ہے جتنے میرے دوستوں فیشن پرست لوگ ہیں یہ فیشن پرستوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ ان کے غلام ہیں یہ اللہ کے غلام نہیں ہے اگر یہ اللہ کے غلام ہوتے تو اللہ کو جو پسند چیز ہوتی وہ کرتے کوئی بھی ہو پھر ہاں کلمہ تبھی صحیح ہے کہ کلمہ میں مسلمان ہوں کیا مطلب میں اپنی جی کی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ سے فرمایا لائیوں میں وہاں جو کم حد یقین ہوا ہوتا باندھے بازی تو نہیں تم میں سے کوئی آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا اور نبی کا امتی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جی کی چاہتوں اور مانوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے لائیو امین وہاں جو کم حتیہ یقین ہوا اور سبان یہ تو بھی تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جی کی چاہتوں اپنی خواہشات اپنے ارمانوں کو اس دین کے تابے نہ کر دے جس کو میں لے کر آیا ہوں یعنی سنت کے مطابق جب تک اپنی زندگی نہ گزارے اب ہمارے جوانوں میں پوچھتا ہوں کہ جو آج کل تو چل رہے ہو کسی نہ کسی کے پیچھے تو چل رہے ہو نہ کسی نہ کسی کی مان کے چل رہے ہو تو تمہارا ایمان تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے تم اپنے نبی کی مان لو لباس اپنے نبی کا موت پہنو نبی نے جو لباس پہننے کو کہا اپنی حجامت نبی کے فرمان کے مطابق حجامت کراؤ بال ان کی رائے کے مطابق کٹاؤ شادیاں نبی نے جیسے فرمایا سے نکاح کر ہاں اللہ کے نبی نے اللہ کے اللہ کا پیغام سنایا سمجھایا کہ آزم النکاح برکت ایسر ہوں معاون کہ تم اپنی شادیوں میں اگر برکت چاہتے ہو نکاحوں میں سب سے بڑا برکت نکاح کون سا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو آسانی ہو جس میں برکت کے معنی کیا ستا ہے کہ برکت والا نکاح برکت والا نکاح کے معنی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ان میاں بیوی کی زندگی میں اپنے لیے محبت ڈالے گا ان کی زندگیاں محبت سے گزرے گی جھگڑوں اور لڑائیوں سے خدا بچائے گا انہیں ان کی اولادیں ان کی اولادیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی دنیا کی زندگی آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ برکت کی بات ہے اور جن نگاہوں میں برکت نہیں ہوگی وہ نگاہ مصیبت بنیں گے آدمی بیوی گھر میں لاتے تھے کہ پریشان ہو گئے اسے نہیں آتا اور اللہ نے بھی بیوی اسے نہیں بنائی کہ پریشان کرے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو ہاں۔ بیوی کو اللہ نے پیدا کیا سکون دینے کے لیے لیکن کیسے جب بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق بیوی بناؤ گے تو پھر وہ سکون ملے گا تو نہیں ملے گا کیسے سکون نہیں ملتا ہاں، سونے چاندی دینے سے سکون نہیں ملتا ومن خلق لكم من ہی أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر ہی سے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو اور اللہ نے تم دونوں میاں بیوی کے اندر محبت اور مبت کر دیے وہ جانا بھائی نہ تم محبت تو اور علماء لکھا ہے کہ جوانی میں تو محبت ہے جوانی میں نیا بین آپس میں محبت ہوگی اور بڑھاپے میں آپس میں ایک دوسرے سے رحمت اور ایک دوسرے میں رحمت اور رحم آنا آئے گا ان کے گھروں میں اب دیکھو گھروں میں آپ ہی بڑا ہو جاتا ہے ہاں تو دادی ماں اپنے پوتوں سے کہتے ہیں بیٹا باپا نا آوگ بہو والی کہیں گیا مسجد ابھی آہم نہیں مریض کا سکون سی طرح بڑے میری ابھی تک مسجد سے آئے ہی نہیں بڑھاپے میں دونوں میاں ویر میں اللہ نے ایک دوسرے کے رحم اور محمد اللہ رہتا ہے بڑھاپے میں گڑیا اپنے شوہر کی بڑی خادمہ بن جاتی ہے خدمت کرتی ہے خیال رکھتی ہے اور اگر بوڑھیا بیمار ہے تو بوڑھے میاں اپنی بوڑھیا کی بہت خبر رکھتے ہیں گھر چھوڑ کر جائے اللہ کا انتظام ہے ہاں ایسے اگر تم اپنی تجارتوں میں برکت چاہتے ہو تو برکت آئے گی اللہ کی نبی کے طریقے سے اپنی میں نبی کا خرید کرو دنیا کے اندھے نادان بے احمد انسانوں کے قریب تجارتوں میں داخل نہ کرو ہاں اپنی تجارتوں کو اپنی تجارتوں کو نبی کے طریقے پہ لاؤ امانت داری سے سچائی اور صداقت کے ساتھ ہائے ہائے کر کے نہیں اطمینان رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا لن تمہ سن ہٹ کا مستقاحا فج میرو پھر کا بجے مل والی کوئی انسان اپنی مقدر کی روزی پوری کے بغیر ہر نہیں بن سکتا اس کی روزی پوری کا گرے گا یہ جب بات یہ ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی روزی کمانے میں اچھا واسطہ اختیار کرو اطمینان کے راستے سے اطمینان سے روزی کماؤ آیا کے چکر میں مت ہو آج میرے وہی طلب وہ سبق والے ہی اور اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور جو اس نے وعدہ کیا ان کے وعدے میں کبھی خلاف نہیں کرے گا بھی سوچے تو صحیح کہ میرا مالک میرا اللہ کتنا مہربان ہے ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا ابھی مجھے دنیا میں آنا ہے دنیا میں آنے سے پہلے مجھے ماں کے پیٹ میں آنکھیں دی ہاتھ دیے پیر دیے اور میری پانچ پانچ انگلیاں دی مجھے اور ہر انگلی میں تین جوڑ بنا ہے ناخن دیے ہر چیز ماں کے پیٹ میں جس کی مجھے دنیا میں آنے کے بعد ضرورت تھی اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے ماں کے بیٹ کے لیے اور مجھے اللہ میاں نے دنیا میں آنے کے بعد ماں کی پستانوں سے دودھ چوسنے کے لیے مجھے ماں ہی کے پیٹ میں مسوڑے دیے دانت نہیں دیے مسوڑے دیے کیوں کہ اللہ کی حکمت سے اللہ جانتا ہے یہ آدم کا بچہ اگر دانت لے کر دنیا جتنے میں جائے گا اور اس کی ماں اسے دودھ پلانا شروع کرے گی پھر اپنے کے دانتوں سے ماں کے بستار کو چبائے گا تو پھر ماں اسے دودھ پلانا چھوڑ دے گی دانت ماں کے پیٹ میں نہیں دیے ناخون اللہ نے ماں کے پیٹ میں دیے سب دیا کیوں کہ ناخون کے بغیر پکڑ نہیں سکتا دیے لیکن جب میں دوستوں یہ ڈیڑھ سال کے اندر آیا سال کے اندر آیا اور جب اس کے میدے میں ہزم کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی بچہ پیدا ہونے کے ساتھ کوئی آدمی کوئی روٹی کھلاوے تو بیمار ہو جائے گا اس کے دودھ پینے کے زمانے میں دودھ اور پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کی ماں کی پستانوں میں دودھ بھی وہ دیا کہ جس دودھ سے اس کی پرورش کے تمام اندر چیزیں ہیں تمام جتنے بھی اسے چیزوں کے سالٹ مال جتنا بھی ہو جائے اجزا ہاں کیلشیم میلشیم یہ سب اسی دودھ میں اللہ نے جمع کیا ہے اور اس کو پلایا جو اب دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ہفتہ پندرہ دن میں تو ماشاء اللہ الگ اگر اس کی ماں کا دودھ پیا ہے تو طاقت ہے قوت ہے اللہ نے رکھی ہے اور وہ اس کا سامان ہاں۔ دودھ بھی پیتا ہے اور دودھ پینے کے بعد ہزم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو سکھا بھی دیا ہاتھ کر ہی رہا آپ چھوٹے بچوں کو دیکھو زمین پر تھوڑی دیر رکھو ایک منٹ بھی سیدھا نہیں رہے گا آج ہی رہے گا پیر ہی رہے گا ہزم ہوا پھر روئے گا اور پھر دودھ ہاں اور بولنا نہیں آتا اللہ میاں نے اسے رونا سکھا دیا بچے کو رونا کس نے سکھایا اللہ نے سکھایا اچھا رونا بھی رونے میں الگ الگ طریقہ کی چیز سکھایا اس کو اس کی ماں اس کے رونے سے پہچانتا ہی ہے اس کو بھی لائی ہے اس کے رونے سے پہچانتی ہے بھوجت ہے اس کے رونے سے پہچانتی اس کے پیٹ میں درد ہے یہ سب کس نے سکھایا سکھایا اس کی ضرورت نہیں ہو ہاں۔ پھر میں دوستوں جہاں بڑا ہوا بہنے میں ہزم کرنے کی طاقت ہوئی تو پھر ماں اس کو روٹی بھی کھلانا شروع کرتی ہے گوشت کھلاتی ہے تھوڑی تھوڑا وہ کھاتا بھی ہے اور ہزم بھی ہزم بھی ہو جاتا ہے جب ماں نے دودھ چھڑایا تو ماں نے جہاں دودھ چھڑایا وہاں اللہ نے اس کی محبت ہر انسان میں ڈال دی جس کے پاس جا رہے بہن بھائی سب کے دنوں سب اٹھا جس اس کے بھائی ہاں ہر ایک لائن ہاں ایک راستہ چھوڑا اللہ کے لیے اللہ کا حکم ہے دو مہینے میں دودھ ڈیڑھ مہینے میں دودھ ڈیڑھ سال دو سال میں دودھ چھوڑاؤ ایک راستہ بند اب پچاسوں راستے کھلے کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے کوئی گاٹھیا کھلا رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے لو لو لو میں لو اللہ سمجھا رہا ہے او آدم کے بچے اگر مجھے راضی کرنے کے لیے اور میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک گلاس کا حرام کا چھوڑے گا میں پچاسوں حلال کے آتے سے کھول دوں گا آپ تو صحیح ارے سمجھ میں آ رہی ہے یار یہ ہم جو جلدی کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ابھی تقدیر پر یقین نہیں ہے جس دن تقدیر پر یقین آئے گا نا اس دن سے ہا ہو ہا ہائے ہائے سب چکر چھوڑ دے گا اور سکون کس لیے گزارے گا یہ تو ہماری طرح سے مصیبت ہے ٹینشن اللہ نہیں دے ٹینشن میں تم آتے ہو اگر اللہ کے وعدے میں تمہارا اتنا بھروسہ ہو تو ٹینشن رکھنے کی ضرورت ہے جیسے گورنمنٹ مطلب یہ مہینہ پورا دے دیتے اپنا تو پگار بڑھوا دیتے ہیں اتنا ہوتا ہے اگر اللہ پر یقین آ جائے کہ یہ مارا اللہ ہے ماری مقدمی روزی آپ رکھی ہے یہ تو મને મળવાની જ છે એટલે મારે તો મારા માલિકની મરજી પર ચાલવાનું છે તો કુછ નહીં ہاں اسی لیے دوستو سب سے پہلے ایمان سیکھنا ایمان ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی وعدوں پر یقین آ جائے اللہ جو گہرا کرے گا اندر کہتی ہاں جب یقین اندر آ جاتا ہے تو پھر آدمی کوئی جنرل ہو جاتا ہے یہاں سے مجھے جانا ہے کہاں سے نڑیا جانا ہے نڑیا جانے کے بعد جانے کے نکلا گھر سے اور نڑیات کا راستہ جہاں پکڑ لیا وہیں سے مجھے گرن ہو جائے گا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یہ راستہ نڑیات جاتا ہے کہاں جاتا ہے وہاں تک اطمینان کبھی نہیں ہوگا ایسے جب اللہ کی ذات اور اللہ کے وعدوں پر یقین دل میں آ گیا پھر سکون ہو جائے گا چاہے اچھا، کوئی بزرگ کہا کرتے تھے ارے اے میرے اللہ تیری رحمت کے کیا کہنے ابھی تو میں دنیا میں بھی نہیں آیا تھا ابھی آنے کا قریب اس سے پہلے تم نے میری ماں کے پستانوں میں دودھ دے دیے پہلے سے میرے میری ضرورت کا انتظام تم نے پہلے سے کر دیا گھر میں کوئی بکری مانی بکری ہاں بکری گابن ہوتی ہے اور جب اس کے بہانے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اس اس کے کے جو آنسر ہوتے ہیں اس میں دودھ اترتا ہے اس سے گھر والا سمجھ جاتا ہے گھر والا آپ آشر تو رات کو بھی سنبھالتا ہے وہ اللہ دودھ پہلے سے دیتا ہے کبھی سمجھ کبھی سوچے تو کچھ نہیں میرا اللہ کتنا ہے بکر کھانا دے رہا ہے ضرورت پر ہر چیز دے رہا ہے کتنا مہربان ہے وہ اگر میں اس کو خوش اس کو خوش رکھوں گا تو خوش ہو گیا اس کی تو مہربانی اور بڑھے گی اور بڑھے گی اللہ تو اللہ تو رب بھی ہے نا اور پھر کریم بھی ہے کریم سخی اور ایسے اتنے لامحدود خزانے اس کے پاس ہیں کہ لوگ لیتے لیتے تھکیں گے لیکن وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا اتنا ہے اس ان کے پاس کوئی ڈر نہیں ہے کم ہونے کا اس کے خزان محدود ہے کتنا مہربان ہے ایک نیکی کرونا دس نئی لکھے ہے ایک نیکی کرونا دس اور قرآن اپنے بندوں سے کہتے ہیں تو میرے بندو تم مجھے قرض دو یعنی میرے راستے میں خرچ کرو مجھے قرض دو میں تمہارے قرض کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دوں گا منزل نبی کو اللہ قرض حسن ہو سکے کوئی جو اللہ کو قرض دے قرض حسن کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر دے گا لیکن وہ سب میں ہے بینک تو دکھتی ہے اللہ کا غیبی خزان دکھتا اللہ کا غیبی خزان دکھے نا تو پھر آج میں طرح کا دن ایمان رہے کیا نہیں اللہ کے اللہ کے تو غیر پر ایمان لاؤ میرے نبی کی فرمان پر ایمان لاؤ اور قدم اٹھاؤ دیکھو میرے وعدے پورے ہوتے نہیں ہوتے لیکن یہ اندر لانے سے آتا ہے ایمان حدیث میں آتا ہے اب ایمان و ماں وقار وسط نہ وہ ڈامل ایمان کی جگہ دل ہے ایمان دل میں قرار پاتا ہے دل میں جمتا کرتا ہے اب دل اندر ہے دل اندر ہے یہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں اتارنے کے لیے چار مہینے ہیں کہ اللہ کے نام نکل کر ایمان کو بولو ایمان کو سنو ایمانی کو سوچو اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اس کو اتنا بولو اتنا سنو اتنا سوچو کہ وہ دل میں اتر جائے جس دن یہ دل میں اتر گیا ایمان اس دن اس دن سے ہماری آنکھیں ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے پیر جسم کا ہر روز اللہ ہی کی اطاعت میں استعمال ہوگا نبی نے خبر دی ہے کہ ایمان اور ماں کرو پھر کل ایمان کی جگہ دل ہے اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کے اعظم اور جوارے اس کی تصدیق کرتے ہیں وسط بقا العمل یہ ایماندار ہے یا بےمان ہے اس کی خبر کون کون دے گا اس کا عمل دے گا ایمان مانا سے ملاوٹ کرے تھے نا تو لمبی بھر اس کا عمل اور ایماندار آدمی ہے کہ جھکتا دیتا ہے اس کے توڑ میں کبھی کمی ہوتی ہے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس کے لیے تھرمامیٹر کیا ہے کہ تمہاری زندگی ہے کتنا تمہارے اندر ایمان کتنا ہے اس کے اس کی اس کی تھرمامیٹر کہ تمہارے زندگی تمہارے دلوں میں ایمان آئے اس کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی جتنا نبی کے طریقے پر آنا شروع ہو جائے گی اس کے مقدر تمہارے دل میں ایمان ہے یہ ہے آدمی ایمانی طاقت اور قوت کے وجہ سے آدمی خدا کے حکم پر چلتا ہے اور آسان ہوتا ہے اس کے جب تک اندر ایمان میں کمزوری ہے آدمی کے لیے پر چلنا مشکل ہوتا ہے اور یہ تو دوستوں ظاہری بات ہے ہر ہر مشین اپنے اندر کی قوت اور طاقت سے ہی چلتی ہے تمہارے تمہارے جتنے آج کل کے مشین ہیں انسانوں نے بنائے ہیں ان انسانی مشینوں میں اندر کا اس کی طاقت اندر کی قوت کیا کہتے ہیں اس کو تمہاری موٹر چار سو والی چلتے اور چلاتے ہو تو اس کا کیا اندر کیا ہوتا ہے اس انجن کے پاور کو کیا کہتے ہو طاقت کو اندر ہے یہ بتاؤ سے طاقت یعنی وہ کر ہے ارے مشین کی طاقت اس کا نام انگریز میں کیا گیا ہے تو اس کو ہاں جی بولو مشین نے کون چلا رہی ہے اصل میرے دماغ سے بات نہیں کر کے آتی نہیں ہے وہ آج کے اس کو دیکھا کہ آپ کتنے ورس میں چھ ہیں اسے کو جانتا ہے کہ اتنا میں ماڈل چھ تو یعنی اندر نہیں کتنی طاقت ہے اندر کا پاور کتنا جو ہے مشین کا اس پر آپ بھی اس کی یہ رکھتا ہو ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے ایسے انسانی انسانی مشین اندر کے ایمانی طاقت سے یہ مشین صحیح چلتی ہے یعنی اللہ کے حکموں کے مطابق چلتی ہے اور جب یہ اندر کا پاور کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ کھٹ کرتی ہے ہاں۔ موٹر کار کی طاقت کم ہو گئی تو بھی دھکے دینے پڑتے ہیں بغیر دھکے کی اسٹارٹ نہیں ہوتی ایسے انسان جب اس کے ایمانی پاور کم ہوتا ہے نا تو نماز کے بھی دھکے دینے پڑتے ہیں اپنے تو نہیں آتا صبح اٹھانے میں دیر لگتی ہے جلدی اٹھتا ہی نہیں اندر پاور کم ہو گیا ہے میرے بھائی میرا عزیز ہو ایمان سب سے پہلی مایا ہے جس کو بنانے کی ضرورت ہے ہمیں شیطان میں دھوکے میں جانا ہے હું તો મુસલમાન જ છું ને યાર જન્નત કોની વાત માટે છે મારા માટે જ જન્નત અરે ભાઈ તારા માટે તો છે પણ તું મુસલમાન તો બન પેલો મુસલમાનના ઘરમાં તું પેદા થયો છે ડોક્ટરના ઘરમાં કોઈ પેદા થયા છે ડોક્ટર અરે બોલો ડોક્ટરના ઘરમાં એક છોકરો છોકરો પેદા થયો તો ડોક્ટર ના યાર એને ડોક્ટર બનવું પડશે મહેનત કરીને પોતાના અંદર ડોક્ટરીને લાગવી પડશે તો પછી ડોક્ટર કે મુસલમાનના ઘરમાં પેદા થવાથી મુસલમાન નથી તો તું મહેનત કરીને ઇસ્લામમાં ઇસ્લામની જિંદગીમાં લાવો પછી તું અંડાના ત્યાં મુસલમાન ابھی کی جو محنت ہے اس محنت کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا کھولو کسی ایمان والوں اللہ کا اللہ کا ایمان والوں کا تم سے وہ ایمان والوں جو کھولو اس کس کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں ہاں، جو زندگی ہماری ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں کر کے اللہ کا بندہ بنا کر دیے تاکہ موت کے بعد یہ ہمیشہ کی زندگی ہماری راحت اور آرام میں ہو جائے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اچھا، آخر کے بدل زندگی بنانے کے لیے دنیا دنیا کی زندگی وقتی ہے چالیس ہزار سات سال کی زندگی میں چلا جاتا ہے وہ زندگی کبھی کم ختم نہیں ہوتی یہ بات نہیں ہے کہ مر گئے اور ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے اللہ نے السلام کے زمانے سے لے کر حضور برابر سمجھانے والے نبیوں کو بھیجا یہ انسان دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آ کر اپنی آخر برباد نہ کر دے ہاں۔ ہر نبی نے سمجھایا یہ بات نہیں ہے کہ تم مرو گے مٹی ہو جاؤ ختم ایسا نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے تمہارا حساب لے گا اور حساب لینے کے بعد تمہارے لیے آخرت میں دو ہی معاملے ہیں اگر تم اپنے مالک کو راضی کر کے ایمان بنا کر ایمانی زندگی گزار کے جاؤ گے تو مالک تمہیں خوش ہو کر ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت میں داخل کرے گا اور اگر تم نے اپنے مالک و خالق کو ناراض کیا تو تمہاری دنیا کی زندگی تمہارے کوئی فائدہ نہیں دے گی مرنے کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا مالدار ہے غریب ہے یہ زمین پر ہے مالدار غریب راجا پرجا یہ سب زمین پر ہے زمین کے نیچے مرنے کے بعد دو ہی ہے اما سعید و اما شفیع یا تو نیک بخت یا بد بخت ہاں اللہ کے بادل اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کر کے فرمایا فو اللہ جی رسول محمد علی اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے محمد جان ہے ماں باد موت کے لل جنس موت کے بعد انسان کو دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں جانا ہے یا تو جنت میں یا جہنم میں ایسا نہیں ہے اس زمین پر چلنے والا انسان یا تو اللہ کا بندہ بن کر جی کر ہمیشہ کی جنت میں جائے گا یا اس زمین پر اللہ کا باغی اور نفرمان بن کر اللہ ذات میں شرف مشرق بن کر خدا اللہ کا انکار کر کے کافر بن کر اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کر کے یہاں سے مر کر جب جائے گا تو موت کے بعد پھر اس کے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے <coughs> کسی جگہ نہیں ہے اس لیے بھائیوں ہمیں آپ کو ایک بات اچھا۔ کہ میرے دوستوں دھوکے سے نکلو دھوکے سے نکلو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام اسے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا مالک ہے اور پرانے بات میں وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے اللہ لہو کان کھول کر سنو یہ پوری اور پوری کائنات کی چیزیں اس کا خالق ایک اللہ ہے اور یہ اس اور اس پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے اور مالک ہے ایک اللہ ہاں۔ اور جب وہ مالک ہے تو ہاں۔ اس پوری کائنات کا کنٹرول بھی ہاں، اسی طرح وہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے مخلوق سے چاہے وہ ہوگا وہ نہیں ہوگا جو خالد کائنات مالک جو چاہے گا وہ ہوگا یہی ہو ہے اور مندی دور کون کرتا ہے اگر حکومت کو جیسے نیند اللہ کی نعمت ہے جیسے نیند اللہ کی نعمت ہے وقت پر جاگنا بھی ارے بولو وقت پر آنکھ کھول جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر وقت پر آنکھ نہ کھلے تو پھر پریشانی ہے ارے یار آپ ٹھیک ہے آپ کو میرے دس جاگتا نہیں تو جو کھانا بھی اللہ کی بولو کھانا نعمت بھی اللہ کی نعمت ہے بوکیٹ بنے کا سب اپنے کو لے ایک بات سمجھ بن جاتا ہے کوالٹی آئٹم آئٹم آئٹم کیا تیری آئٹم میں رکھا ہے سب کا کھانا بنتا ہے آئٹم میں اسی چکر میں مر رہے ہیں سر وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی بھوک کھاتا ہے بھوک لگنے کے بعد کھانے میں مزہ آتا ہے بھوک میں لگے تو کچھ نہیں پوری دنیا کی تمام آئٹم اور تمام کھانے دے دے اور بھوک لے کیا کریں گے ایسا کھانے لگا ہم بوشا ایک دوسرے اس لیے رہے ہیں اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لاؤ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی خوشحال بنائیں گے کہ ایسا ہو جائے نہیں جس زمانے میں اس آنند میں ہم رہتے تھے نا اس آنند میں سب پتوں کے چھپڑے تھے ابھی دونوں کے بعد اللہ میاں نے دنیا کا مال اتنا دیا ہے کہ آج بھی سوچ نہیں سکتا لیکن چین رکون دعا کر دو مرتا دعا کر دو خصوصی دعا کر دو مالی خصوصی دعا کر دو اچھا میں تم سے ایک بات پوچھوں امداد کی گاڑی میں بیٹھا અને મોટા પાયે દોવા કરવા છે તો ઉતરતો નથી ગાડી બદલતો નથી અને મોરસાથી દોવા કરે મને દોવા કરજો અલ્લાહ મને બંબઈ પહોંચાડી દે પાણીની વાત થઈ છે બોલો કેમ બોલતા નથી બોલો નથી અલગ છે એ જ રીતે અગર એને બંબઈ પહોંચવું છે તો અમદાવાદની ગાડીથી ઉતરી ને બંબઈ જવાની ગાડીમાં બેસીને પછી વરસાદને કહે કે તમે દુઆ કરજો અલ્લાહ મને આસાની મને બંબઈ પહોંચાડી દે તો એનું તો સહી છે ને મળતા બી દુઆ કરશે અને દુઆથી પહોંચી જશે હવે આજે જે મુસીબત તકલીફ આપણી પર ઉપર આવેલી છે એ બધી મુસીબતો તકલીફ આવવાનું કારણ કે આપણે અલ્લાહના નાફરમાન બનીને આ જમીન પર જિંદગી ગુજારી રહ્યા છે સાહેબ બંગલા બહુ આવી ગયા તમારી પાસે બંગલા ફોર વ્હીલ ટુ વ્હીલ બધું આવી ગયું પણ જિંદગીમાં અલ્લાહની નાફરમાની છે વડોદરા છોકરીઓ મસ્ત છે આવું છે તેમ છે એ બધા જ نبی کے طریقے پر زندگی کیسے گزاری وہ سکھائے نہیں ہے اور لڑکی کو اس کے ماں باپ نے اپنی نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا سکھایا نہیں ہے تو بسائی پر پریشانی ہی ہوگی کتنے دن آدمی آ جائے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نافرمانی زندگی تم نے اختیار کر رکھی ہے اسے چھوڑ کر اللہ کی فرما بڑھانے والی زندگی کی طرف آؤ اور پھر دعا کراؤ تو اللہ ان اللہ کی نیک بندوں کی دعاؤں سے تمہاری تمام مشکلات خدا آسان مشکلات تو اللہ آسان کرے گا جس کی کمی جس کی طرف سے مصیبتیں آئی ہیں وہ دور کرے گا تو ہوگی اگر وہ دور نہیں کرے گا تو دنیا کی کوئی حکومت دور نہیں کر سکتی ذرا مجھے بتاؤ اس حکومت نے اپنی حکومت کے مجرم کو جیل میں ڈالا ہے اس کے نکالے وغیرہ اس کو نکال سکتا ہے ارے بولو نہیں ہوگا تو اللہ تعالی شاہوں نے اپنے بندوں کو یہ تمام راستے دکھ رہے ہیں کہ میرے بندوں تم تو گنہ گاری کی زندگی گزارتے ہو مجھے ناراض کرتے ہو مجھے راضی کرنا ہو تو اپنے گناہوں کی زندگی سے میرے سامنے توبہ کرو اور توبہ کر کے اپنی زندگی کی لائن کو ٹھیک کرو اور پھر مجھ سے کہو میں تمہاری زندگی کو خوشحال بنا دوں گا وہ کھانے کا پینے کا مال کیسے کوڑی اور ٹھیکوں کا محتاج نہیں ہے اس نے پرانے پاک میں اپنا ایک دستور اور اپنا ایک ضابطہ قانون سمجھایا من منا صالحا من ذکر او انسا وهو اور ان لو بہو امومین کہ جو بھی بندہ اور کوئی جو, جو بھی بندی مرد ہو یا عورت ہو اگر یہ اپنے دل میں ایمان اور یقین کو بچھا لیں گے اور اپنے ایمان کو پیدا کر لیں گے اپنے اندر اور اللہ کے مرضی کے مطابق عمل کریں گے ہماری ہے نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ خوشحال زندگی دیں گے کیا پاکیزہ زندگی خوشحال زندگی વધારે આવે તો રાખવાના કે બેંકમાં ના રખાય ઘરમાં ના રખાય રખાય કિસ્સામાં રખાય ને કોઈને બતાવાય બી ના હવે શું કરવાનું ટેન્શનમાં રહેવાનું તને ભૂખો ખોટું આનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ કરવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ કરવું અને બીજા બધા ખબર આવે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી અંતર કરેલું ને એ બધું રેટ નથી ગયો તો માલ હજાર વધારે આવે તો બી પરેશાની વધારે આવે તો પરેશાની. ને ખાવાનું કેટલો દર રોટલો તમારે ત્યાં કોઈ માતા પાંચ કિલો ખાય છે અરે બોલો ને ખાય તો એના છોકરાઓ જે છે કોઈ આમની પાસે કે મારા ભગવાનની જિંદા તો નથી દસ કિલો ખાવ થાય છે હસવા નથી કેતો મારા તમારા માટે છે બધું હા આપણને એ જ ઉપર છે દોઢ રોટલો અને એને હેલ્પ કરવા માટે પેપ્સી પીએ પાછો અને એની ફેક્ટરીમાં કામ કરનારા મજૂર એના જ સામે પાંચ રોટલા ખાય પાંચ રોટલા અને પાણી પીને એ તો આપણે સમજતા નથી અક્કલને ઇસ્તેમાલ નથી કરતા તો હું ફેક્ટરીનો માલિક તો શું કામમાં ફેક્ટરી હવે દોઢ રૂપિયા દોઢ રૂપિયા હજમ નથી થતા ના મજૂરી કરનારા પાંચ પાંચ રોટલા મારી સામે ખાય છે કેટલા મજામાં છે દોઢ રોટલા ખાઈને ત્રણ બીમારીઓ બીપી છે સુગર બી છે આદિ છે અને પેલાને કશું જ નહીં તો મજાની જિંદગી તો છે કલાક કલાક કઈ છે تمہاری ایمانداری ماں تمہاری غریبی ماں تم نے اگر خوشحال زندگی جوئی ہے تو تمہیں لوگوں ایمان پر محنت کری میں ایمان بناؤ اور چوبیس ہزار کی زندگی میں صاف ستھری نبینا طریقہ میں گزارو تو وہ تمہاری زندگی میں خوشحال بنائے گی چیز لیں گے میں ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا افریقہ کے ملک میں وہاں ساتھیوں میں کہا ہم سب ایک ہمارا پہنا دار سے ہم نے ملاقات کر دی ہے تو میں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا تو وہاں کا نگر سیٹ تھا اس علاقے کا مالدہ اور مہمان کا مہمان ہمارے گجرات کا ہی میں گیا اور ان کے بیٹھک پر بیٹھا جہاں وہ بیٹھتے تھے تو میں نے بیٹھنے کے بعد وہ شیخ صاحب کہتے ہیں مت صاحب اللہ نو تو ہمارے پاس ایک گھروں ہے کیا کہتے ہیں اللہ نو تو ہمارے پاس ایک گھروش ہے اور ہماری پاس پیس آف مائنڈ ہوتی ہے ہمیں سکون ملے راحت ملے میں تھے جب وہ نے صاحب نے بات شروع کی کان کھول کر سن لو جھاڑو توجہ سے سنو اللہ کی اطاعت کرنے میں دلوں کا سکون ہے کس کی اطاعت کرو اللہ کی بات نماز پڑھو پانچ منٹ کی نماز شیٹ بن گیا تو شیٹ بن کے تو کیا کرے گا تو شیٹ بن گیا تو نماز ہی پڑھنے گی اللہ نے تجھے چند بیس روپے دے دیے اور تو شیر بن گیا تو نماز چھوڑ دینے کی تو نیتا بن گیا تو نماز چھوڑ دینے کی تو وزیر بن گیا تو نماز چھوڑ دینے کی تو اللہ کے احکام چھوڑ کے تو کرے گا کیا اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا تو اللہ کی مدد کے ساتھ شامل حال ہو کر تیری زندگی پرسکون بن جائے گی ارے کل تو جھوپڑے میں رہتا تھا تو نماز پڑھتا تھا اور آج امریکہ تجھے بنگلہ تو اس کی شکر گزاری میں تو پھر شادی پڑھنی چاہیے احسان تو اس کا مطلب یہ ہے اس اللہ کی نعمت کی سے گزاری یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دینا جس فجر کے وقت میں صبح پانچ بجے مرغا بھی اٹھ کر اللہ کی تصویر کرتا ہے وہ بھی نہیں پڑتا پرندے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور تو اس اللہ کی تصویر کرنے کے بجائے تو غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے اللہ راضی ہے اللہ تجھے اس بنگلے میں سکون کی زندگی جگہ نہیں دے گا تو کتنے کے پاس دعائیں کرا اور کو تو اپنے گھر میں لے جا سکون نہیں ملے گا سکون ملنا ہے سکون تو یہ چین لینا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی غلط زندگی سے توبہ کر اللہ کے سامنے اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو سیلو کر رہا جلد تو جھوٹ بول بول کے پتی بننے کے بعد تو یہ سکون نہیں ملے گا جیسے کہ تم اللہ کو ناراض کیا کبھی نہیں خوشحال زندگی سکون چین اتنا زندگی اللہ دینے والے ہیں اور اس کے عذاب کا یہ ہے اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اتنا ڈر کہ جو ڈر تجھے خدا کی نافرمانی سے روکے جیسے ٹریفک پولیس اتنا ڈرتا ہے کہ وہ ٹریفک کے کوئی قاعدے کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا جائے دن میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کر جو اللہ کا اللہ کا ڈر تجھے رات کے اندھیریوں میں اور اپنے گھر میں اور گھر کے باہر ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے تجھے روک دے اور اللہ کی ذات آدھے کا تعلق اپنے لیے اتنا پیدا کر کہ تجھے اس سے اتنی امید ہو جائے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت وہ اللہ ہی پوری کرے گا تو وہی جا وہی جا اللہ کا شاہروں نے اسی لیے اپنے نبی کے ذریعے ہم نے اور آپ کو خبر دی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ ابن آدم سفر رتحتی اب و شدہ کا بیان اور آدم کے بیٹے میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جائے میری اطاعت بلا اگر تم میری عبادت کی اور میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جائے گا نہ ہو سب کا بیان میں تیرے دل کو غنا اور بے پرواہی سے بھر دوں گا تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں عملہ اور خطر کا واسط تو فخرت اور میرے تیری فقیری اور تنگی اور محتاجی کو دور کر دوں گا نماز پڑھ اطمینان سے کر اللہ کی عبادت سمجھ کر کر دکان میں ایمانداری امانتداری سچائی کے ساتھ یہ بڑی گزار اپنی آنکھوں کی نگاہ کی حفاظت کر اپنی زبان کو سچائی میں استعمال کر جھوٹ میں استعمال کر ہاں خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر یہ ہے اللہ کی طرف سے تیرے تیرے تیرے مطالبہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری محتاجی کو دور کر دوں گا وہی اللہ سفائی اگر تم نے ایسا نہیں کیا میری اطاعت کرنا چھوڑ دی تم نے اور میری نافرمانی دل بلاتا جاتا رہا تھا کیا ہوگا اور دنیا ہی کے پیچھے پڑا رہا ایک دکان ڈیڑھ دکان تن دکان چار دکان کر ہی اور نماز سلام نہ اللہ نہ ماں باپ کی خدمت نہ بھائی بہنوں کی خیر خبر بس چوبیس گھنٹے اسی چکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منا تو یہ کیوں بنیا اگر تو نے میری عبادت کر کے آپ کو نہیں کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا فرصت ہی نہیں ہاں ہاں مرتا رہا کھانے کی فرصت نہیں بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں بہت سے گھروں میں جگہ اس کے بھی ہیں صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اور تھک کے سوتا ہے جب بچوں سے محبت نبی سے پسند اسی اسے میں پڑا منا تو کا شکر فلم میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں سے بھر دوں گا ولا اشد فقر اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا کروڑپتی بنا کروڑوں کا محتاج بنا پہ بنائی اب دوسری کا لوگ آیا دوسری جاتی اور دوسری جاتی کو کیا کروں اب محتاج تارے پاس پیچھے تارے پاس پیچھے بہت متعلق ہو اب محتاج کروڑوں کا محتاج اس کی محتاجی دور نہیں ہوگی یہ سمجھتا میں سیٹ ہوں محتاج ہوں میری محتاجی بڑھتی جا رہی ہے پہلے میرا تھوڑا سا کاروبار اس کاروبار کے لیے دو پانچ لاکھ روپئے کافی تھے مزے تھے اب تو دو پانچ لاکھ تو اور جو ہے اب اتنا محتاج بنا ہے اور یہ اب یہ سمجھ گا کچھ بھی میرے بھائی دھوکے میں تو اور اسی حال میں موت آ جائے گی اور موت کے آنے کے بعد کوئی تیرا سہارا نہیں ہوگا یعنی دنیا کا مالک کوئی بن جائے گا اور تو اپنے قبر میں جائے گا تو قبر میں سے یہی پوچھا جائے گا مر رکھو کس کو اللہ کا رب کس کو رب سمجھ کے آیا ہے کر کے آیا دینوں زندگی کیسے گزاری دنیا میں امن نبی ہو اور تو نے حضرت محمد صاحب کو نبی مان کر آیا ہے سوال ہوں گے اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا دنیا بکتے بکتے دنیا سے گیا ہے اسی کو سوچتے سوچتے گیا ہے کبھی اسے موقع بھی نہیں ملا کہ دو مہینے سوچے کہ مجھے دن بننا ہے مجھے خبر میں جانا ہے بلکہ دنیا کی محبت اتنی دن میں آ گئی کہ موت کی خبر سننے تیار نہیں ہے کہ بہت مضبوط کا مطلب کہ بات کروں میں ہاں یہ پتا ہے نہیں دوست میں بھائی ہو اپنے آپ پر رحم کھاؤ رحم کھاؤ ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی نہیں ہے خدا تمہیں برکت والی حلال پاک پہیے خدا روزی دے ہمیں اسے نہیں ہے اور نہ ہمیں تمہارے چائے کی کوئی غرض ہے تمہارے مال پال تمہیں نہیں گزارج تاکہ ہم تمہارے بھائی ہیں اور تم ہمارے بھائی ہو اور ہم سب حضرت محمد شاسم کی ہیں اور نبی نے اس بات کو سمجھایا ہے ہر مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ایک دوسرے کا خیر خاں ہے اور یہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں اور حضرت محمد اعظم نے ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کا بھائی بنا کر یہ بتایا کہ تو اس کی خیر خائی کر اگر یہ غلط زندگی گزارے تو صحیح زندگی کی رہبری کر اسے بنائے کا راستہ دکھا اور اسے بڑے زندگی سے رو یہ ہمارے تمہارے اوپر ذمہ داری ہے ہم سب پر ذمہ داری ہے ہم بھی میرے دوستوں یہ جو مارے مارے پھر رہے ہیں اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اب بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعلق موت سے پہلے پہلے وہ ایمان دے دے جو ایمان وہ چاہتا ہے اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں تاکہ موت کے بعد کی زندگی بن جائے آپ کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کا رحم تھا اپنی زندگی کو ایمانی اور دینی زندگی بنانے کے ساتھ اپنی اولاد کو دین دو مال کو دے رہے ہو ان کو دین دو اگر ان کے اندر دینداری ہے اللہ کی طاقت دگی ہے تو تمہارے مرنے کے بعد یہ سکھ چین میں رہیں گے اگر ان کو دیندار نہیں بنایا اور اس دنیا کا مالک بنا کر چلے گئے اور یہ اللہ کو ناراض کرنے کی زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزاری چند سال کے بعد یہ دنیا بھی ان کے پاس نہیں رہے گی سارے خدا کے دیکھ لو جیسے تم اپنے بچوں کو انجینئر اور ڈاکٹر اور نہیں کیا کیا بنانے کے چکر میں اپنا سب کچھ لگا دو خرچ کرتے ہو اسی طرح انہیں ایماندار بنانا انہیں اللہ کا بندہ بن کر ہی جیے انہیں مسلمان بن کر جیے یہ خدا کے مخلوق پر رحم کھانے والے اور ہمدردی کرنے والے بن کر دیے اس کے لیے نبی والی زندگی ہے نبی والا دین ہے ان کی زندگی میں آئے اس کی فکر کرو خود بھی اللہ کے راہ میں نبی والی محنت میں لگو نبی والی محنت کرو گے تو نبی والی زندگی آئے گی نبی والے اخلاق آئیں گے نبی والی سوچ آئے گی اور میرے دوستوں اللہ کا تعلق ملے گا اور آخر کا فکر ملے گا دنیا میں وہ خدا عزت کی زندگی دے دے گا اور میں اس کے بعد ہمیشہ دنیا سے خوش ہو کر جاؤ گے ہاں۔ مال کی محنت سے مال آتا ہے ہاں مال کی محنت سے مال آتا ہے ڈگریوں کی محنت سے ڈگریاں ملتی ہیں اور حکومت کی لائن میں محنت کرنے سے آدمی حکومت کا آدمی بنتا ہے دین کی محنت کرو گے اللہ دین دے گا دیندار بنو گے اور دیندار گھر میں بچے بنیں گے اور یہ دینداری تمہارے گھر میں تمہارے گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی اور دنیا میں اللہ عزت دے گا آپ دیکھیے دنیا میں مالدہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں کلچر دیکھا جاتا ہے یہ مالدار کا بچہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا کلچر کیسا ہے اس کی زندگی کیسی ہے کوئی کہہ دے نگر شیر کا بیٹا تو ہے لیکن جگاری ہے شرابی ہے اور ادھر ادھر زندگی بلانے والا ہے کوئی لڑکی دے گا ارے بولو اس کے جیسا کوئی وقت دے گا جی۔ شریف آدمی اپنی لڑکی نہیں دے گا کیوں کلچر اچھا، ٹھیک نہیں ہے تمہارے بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخل کیے جاتے ہیں کیسے کیے جاتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کلچر کیسا ہے اور سرٹیفکیٹ میں اگر لال سیرا ہو تو داخل کرے گا وہ تو ہمارے یہاں جگہ نہ دے حالانکہ جگہ بہت ہے نہیں کلچر ٹھیک نہیں ہے اللہ بھی انسان کا کلچر دیکھتا ہے پھر آسمان سے فیصلہ کرتا ہے تو میں مانو اے محمد صاحب سے کہیے عمل عمل کرو عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اللہ کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا اور ایمان والے بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور اس پر تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا اور عملو اللہ عملکم ورسول المؤمنون اللہ اللہ کے رسول اور ایمان والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے پھر تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے اصل عمل ہے اس کو زندگی یہ زندگی بنانے سے بنتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے نبی والی محنت کی طرح متوجہ کیا ہے یہ آپ پر اللہ نے بھیجا ہے اس اجتماع میں آپ سب کچھ قربان کر کے آپ پہنچے ہیں پہنچے نہیں ہیں پہنچائے گئے ہو اللہ ہمارے ساتھ نئی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کرم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے میرے بندے میرے بنی والی محنت کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہاں پہنچے اور یہ اللہ کے دین کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا کچھ فیصلہ کریں میں دینے بیٹھا ہوں میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے جھولی پھیلاؤ گے وہ دور دے گا اور جو آدمی اپنے طور پر محتاج بن کر اس کی بارگاہ میں نہیں آتا اسے کسی کی پرواہ نہیں اللہ دینا چاہتا ہے اسے دکھائی ہو یاد رکھو میں اور آپ مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں اور وہاں جو بچے پڑھتے سب عالی عابد بن رہے ہیں لیکن میں اور آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں ہمیں یہ سب ملے گا ارے بولو دکان میں کیا بنیں گے دکاندار میرا بچہ میرے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے وہی بنے گا اگر میں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروں گا تو داخل ہونے کے بعد پھر وہ عالم بنے گا یہ باڈی یہ باڈی ایسا ہے یہ جہاں لگے گی وہی بنے گا آدمی اس باڈی کو جانا ہوگا اگر اس باڈی کو دین کی محنت میں لگاؤ گے میری والی محنت میں لگاؤ گے اللہ ہمیں ایمان دے گا تقوا دے گا تبکل دے گا اپنی اپنی ندی کی محبت دے گا دین کا درد اور غم دے گا انسان ساتھ ہمدردی اور میرے دوست انسان ہمدردی کے جذبے دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کی چادر بچھائے گا اگر اس باڈی کو یہاں تک میں چھو کر جاؤ ٹھیک ہے چھوکری بھی لے جائیں گے باقی اگر بچہ دین میں دین کی مدد کرے گا یہ دیندار بنے گا اب نہیں بنیں گے اب کو بہت سے بچے ایسے ہیں جمع کرنے کے بعد ان کی زندگی سنت کیوں دے رہے ہیں اور باپ جاری ہوتا ہے بچہ سنت کے بعد میں ہے اور باپ پتہ نہیں کون سے لباس میں تو اس بچے نے جو یہی میں رہتا تھا لیکن اس پہچان مار دو دن پر لگایا ندی والی محنت میں لگایا اللہ سے ہدایت مانگی دیکھو دکان کر کے پھر مانگتے ہو تم پہلے دکان لگاتے ہو دکان لگا کے اللہ سے کہتے ہو ایسا برکت نہیں ہوتی دین پر زندگی گزارو گے اللہ کے راہ میں نکلو گے محنت کرو گے نبی والے امان میں لگو گے پھر اللہ سے کہو گے اللہ ہمیں بھی تو ایمان دے ایمان زندگی دے اپنا بنا دے ہمیں بھی ہدایت دے دے ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے تو پھر اللہ پریشان ہوں اپنی فرض دے نماز پڑھنا آسان ہوگی یاد رکھی سنت پر زندگی گزارنے میں مزہ دکھ آئے گا اللہ کے دیوے مال سے تم اللہ کے راہ میں خرچ کر کے دن بدن اللہ کا گھر کو حاصل کرو گے اور اللہ کی نعمت کو اللہ کی منشا پر لگانے پر خدا اس پر نعمتوں کو بڑھائے گا یہی شکر تم لازی رکھوں اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور بڑھاتا رہوں گا ولن کفر تم اگر تم نے میری نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے ہاں۔ قوم سبا کو قوم سبا کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے باغات دیے تھے اور ان باغات کو پانی پلانے کے لیے اللہ نے ان کو ڈیم ایک بہت بڑا ڈیم بنانے کی توفیق بنایا اور پانی دیا اور اسے پانی پلا دے اور ایسے ایسے باغات ہوتے سے دکھتے ہیں کہ عورت خالی ٹوکرا ان باغات میں چل کر لے کے چلتی تھی تو اوپر سے پھل گر گر کر اس کا خالی ٹوکرا پھلوں سے بجا دیتا اور ایسی اچھی زندگی تھی اللہ نے ایک ہی بات کہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہیں زندگی دی ہے عبادات دی ہے اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اللہ کا شکر کرو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا دکھانا اس بڑی فی مسئلہ نہیں مارا جنتا نے آئیاں بھی دی مشمار کلو بھی اس کے رب بکم وہ شکر ہو جائے بلکہ تم تو یہ تم غلط فارسلنا عليهم سئل العلیمی وبدلناهم أكل وأسر وشيء من بے ذلك ہی بما كفروا کہ قوم سبا کی زندگی کے بارے میں سوچو تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے انہیں اتنی زبردست باغات دیے تھے کہ جو باغات جو باغات میں آب و ہوا بھی خوش ہے بلکہ تم پر بڑا خوشگوار شہر تھا اور اس میں رہتے تھے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی تھی کلو میں رسکر بے تو مشکل بولا جو اللہ نے تمہیں روزے دیے کھاؤ لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کیا مطلب کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی اس میں استعمال کرو اللہ کی طاقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ اللہ کی نا سمجھ میں لگاؤ لیکن ہاں۔ شکر گزاری کے واسطے ایسا نہیں کیا اللہ ناراض ہوگا تم تو آب انہوں نے ہماری اطاعت سے آراز کیا اور ہمارے حکموں کو توڑا سلے ہم نے ان پر ایرم ڈیم کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب بھیجا تمام باغات مورخی لکھتے ہیں یمن سے لے کر شام تک دور تک باغات باغات کے اس سیلاب میں اگر ان کی تمام کھیتی کو باغات کو نہ کر دیا گیا ختم کچھ پیلو کے درخت اور کچھ کانٹے دار بیڑی کے درخت یہ کچھ باقی رہ گئے کچھ گھاؤ کے درخت رہ گئے باقی پورے پورا ختم کر دیے ہاں، اگر تم ہماری نا شکری کرو گے تو ہمارا آزاد بال آتا مال نہ کے جاتا جاتا وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ نے تمہیں مال دیا تم نے ہمارے مال کا استعمال غلط کیا ہے اب ہم تمہیں ناراض ہو کر ہم اس سے مال چھینتے ہیں لگتی اس کے ذرا سوچو سمجھو ہاں مال کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے مال کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے مال کے نشے زندگی گزارنے والا کسان سمجھتا نہیں ہے شراب کا پینے والا ہے نا وہ شراب کے نشے میں تھوڑی دیر رہتا ہے بعد میں پھنساتا ہے کیا آسانی وسیع مجھے اور مال کے نشے والے کا نشہ موت کیا کرتا ہے موت کے وقت لیکن موت کے اترنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں بچائے ہمیں اپنی اپنے ہمیں صحیح سمجھ لے جب مال کا نشہ آتا ہے تو پھر آدمی اس مال کے نشے میں سب کچھ ہوتا ہے ظلم کے لیے بھی مال خرچ کرے گا اور گناہوں میں بھی خرچ کرے گا اور میرے دوست آدمی کے کام میں لگے گا اور اللہ ناراض ہو کے جائیں گے اللہ نہیں دے گا اللہ ہر آدمی کو غلط زندگی گزارنے کا جیت دیتا ہے لیکن بھی اس کی ایک محدود مطلب ہوتی ہے اس زمانے میں سمجھ گیا کر لی زندگی کو ٹھیک کر دیا ورنہ اسے سکون ہو جاتا ہے اور اس نے اس دن کے زمانے میں اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اللہ جو لوگ مال کے نشے میں ہوتے ہیں مال کے نشے گنا ہوتی کی دیوار کا کہتے ہیں ہوتے رہتی یہ اللہ کا ہے اللہ کا فضل نہیں ہے یہ اللہ کی بھیڑ ہے ابھی ہاں قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ماں ماں دکھ کی روح ہی ممبر بس جب ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کی طرف حیثیت کی باتیں آئی تھی ان کو بھلا دیا اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے اللہ کا جی نام معاملہ ہے کہ نافرمانوں کے لیے دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دیتا ہے اب وہ دروازے کھولنے پر کیا سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کا بدل ہے یہ اللہ کا بدل نہیں ہے یہ اللہ کی اللہ کی ہے ڈھیل بڑے باور جو ہم نے جو دنیا کی چیزوں کے دروازے کھولے ان کو پہنچائی اس میں یہ اطلاع میں لگے اطلاع میں لگے آج کل ہماری دنیا میں نہیں بولی ہوں لوگ کہیں پہنچے گا لاپا آگے رہے گا یہ سب زبان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مال کا نشہ ہے مال کا نشہ پیارے ہاں لکھ لیں آج میں تو کل سمجھ میں بات آئے گی لہذا بہت زیادہ آگے نہ بڑھ رک جا واپس آ واپس آ جا اور اس کے اپنی معافی تافی کر لے اور زندگی ان کو ٹھیک روپ پر لا دے تاکہ تیری دنیا بن جائے گی اور موت کے بعد زندگی خدا بنا دے گا ورنہ تیری دنیا بھی اجڑے گی اور موت کے بعد کی زندگی میں اجاڑ آئے گا اور وہاں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا کہ اللہ کا بدل ہے اللہ کا بدل ہے ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے کہ ہمیں اپنی جگہوں سے نکال کر ایسے اجتماع پہ پہنچاتا ہے اور ہم حق بات ہمارے کاموں میں ڈالتا ہے ہماری ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں میری کیا ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزار یہ تیری ذمہ داری خوشی اور دوسری ذمہ داری وہ آخات و لمبیاں اور مسلم کا متی ہے تیرے ذمے ہے کہ تیرے نبی کا پیغام اور زندگی دنیا کے آخری تک تو پہنچا جہاں تک تیری طاقت ہو یہ دو کام تیرے کام ہے تو ذمہ داریاں ہیں ان دو ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اللہ دنیا میں تجھے عزت کی زندگی دے دے گا اور یہ دو زندگیاں پوری کر کے مر کر جائے گا تو موت کا دن تیری خوشی کا دن عید کا دن ہوگا عید کا دن ہوگا اور خبر میں مزے کی نیند تجھے اللہ دے گا مزے کی نیند ہو جائے گا اور آخرت میں حشر کے دن اللہ اپنے گا تجھے بلا دے آگے یا میں آ جائے اللہ خوش ہو کر تجھے ناشتہ کروائے گا اپنی خوشی سے ناشتہ کروائے گا پوری زمین کی روٹی اور پوری زمین میں جتنے مزے اللہ نے رکھے ہیں ان تمام مزوں اور تمام میرے ذائقہ ذائقہ کو جمع کر کے اللہ اپنی قدرت سے روٹی بنائے گا اور اس میں مچھی کے جگر کے کباب اللہ کا شان اپنی قدرت سے بنا کر رکھیں گے اور کہیں گے میرے بندے کھاؤ دنیا میں نیند سے اٹھتے تھے ناشتہ کرتے تھے ابھی تو لمبی نیند لگا کر خبر میں نیند پوری کر کے آ رہے ہو لو کھاؤ ناشتہ اللہ کا نشہ ہوگا اور پھر زمزم کا پانی اللہ کے پاس نبی اپنے حوض کوثر پر اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے یہ امت ہی وہاں پہنچیں گے پیارے آقا اپنے نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر کا دو سو روپیہ پیارا دیں گے اور پلائیں گے میرے بھائیوں پیارے نبی نے کہا میرے حوض کوثر کا پانی دور سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈے ٹھنڈا ہے اور شہر سے زیادہ میٹھا ہے شہر سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا دور سے زیادہ سفید اور پیارنے والے جناب محمد رسول اللہ یہاں تیری تیری نیند قبر میں پوری ہو جائے گی تیری تیری تیری اللہ کے عرش کے نیچے ناشتے میں پوری ہو جائے گی اور تیری پیاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوران ہاتھوں سے جامع جب اسے تیری پیاس دور ہو جائے گی اب جنت میں جنت کے زندگی گھر مزے کے لیے ہی رہنا ہے کھانا بھی مزے کے لیے پینا بھی مزے کے لیے رہنا بھی مزے کے لیے اور تیری جی کی ہر چاہت کو اللہ جنت میں پوری کرے گا جہاں چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے چاہتوں کی جگہ پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے وہ وہ ماں میرے بندو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اس تھوڑی زندگی کو میری منشا پر اور میرے بتائے راستے پر گزار کر آ جاؤ میں جنت میں تمہاری جی کی چاہتوں کو پوری کروں گا جنت میں انسان دی کی صحت جی کی ہر چیز ہے اور انسان کو جنت میں اللہ تعالیٰ ہوں اس کی جو اس کی خوشی کے اعتبار سے جو مناظر دیکھنا چاہے گا اللہ وہ مناظر جنت اس کو دکھائے گا اور ہمیشہ رہیں گے ساری برسیز ہو اللہ کے لیے کہہ رہے سنتے کے چلے بچہ زندگی کی کچھ تفصیل بناؤ کہ ہماری زندگی میں دین کیسا ہے ہمارے اخلاق سبرے بہت ہمارے کہ زندگی کی تیاری ہو جائے ہماری تاکہ ہم مرے تو یہاں سے راضی ہو کے جا رہے ہوں اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے راہ میں نکلو دین کی محنت میں لگو تاکہ اللہ ہمیں دین کا نفع سمجھائے دین کی محنت دین ہماری زندگی میں آئے گا ہمارے گھروں میں آئے گا ہم جہاں رہیں گے وہاں پر دین زندہ ہو جائے گا اس کے بعد دوستوں الحمدللہ ہر سال تمہاری خدمت میں ہمارا آنا ہوتا ہے ہر سال ہم تمہیں یہی بات سمجھاتے ہیں بھائیو زندگی بناؤ بھائیو یہ غفت کی زندگی ایسی چیز نہیں ہے بھائیو آخر کو ڈھونڈ کر زندگی گزارنا سمجھداری کی بات نہیں ہے بھائیو ہم موت سے غابر ہیں موت ہم سے غافل نہیں ہے روزانہ موت قریب آ رہی ہے روزانہ موت قریب آ رہی ہے اور موت کا دن میرے دوستو اگر زندگی بنائی ہوگی تو خوشی کا دن ہوگا اگر زندگی نہیں بنائی تو موت کا دن سخت حسد اور کا ہوگا اللہ ہماری بتا یہ کیا بلا سے کہہ رہے ہیں ہمت کر کے تبدیل بناؤ دنیا کے کام کم نہیں ہوں گے یہی ہمارا امتحان ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر کون میری طرف آتا ہے دن میں پانچ بجے کی نماز اللہ نے فرض اس لیے کی ہے کہ اللہ دیکھنا جان جاننا چاہتا ہے کون ہمارا وفادار ہے کون ہمارا وفادار ہے ہماری ہماری عبادت آپ کے لیے کون اپنی دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے اللہ نے ہمیں دن میں پانچ مرتبہ دنیا چھوڑنے کی عادت ڈالی تاکہ مسلمان اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے گھر کو اپنی دکان و کاروبار کو چھوڑ کر جانور کا تقاضا وہاں جائیے اس بھائی بھائیوں جو لوگ کاموں کو دیکھیں گے ان کے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہے اور جو لوگ یہ سمجھیں گے میں مسلمان ہوں مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور نماز اللہ کا فریضہ ہے مجھے ادا کرنا ہے اس کے لیے دکان بند کر کے بھی جانا آسان اچھا۔ ہے اور ہے آج دنیا میں ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے ان کے خدا کے دین کا تقاضا ہے اللہ کے راہ میں چار مہینے چھ مہینے بلکہ زندگی لگا دینا آسان ہے اسے عملہ سے کہتے ہیں اب تک ہم نے اپنی زندگی آخر کی بنانے کی فکر نہیں کی ہے اور دنیا ہی کے چکر میں پڑھے ہوئے ہیں ابھی تک اللہ نے زندگی باقی رکھی ہے یہ مت سمجھو اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ چار مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے تیس سال کی عمر ہو گئی چار مہینے کی عمر ایک سال کے بدلے میں چار دن چالیس سال کی عمر ہو گئی چار مہینے جاؤ گے اللہ کے دین کے خاطر ایک سال کے بچے تین دن ہوئے ساٹھ سال کی عمر ہے ایک سال کے بچے دو دن ہے اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے دین زندگی میں آئے گا اور ہمارے ہماری آخر کے دنیا آخر بننے کا ذریعہ بنے گا اس نے بھائی اور اب تک نہیں کیا معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جس مقصد کے تو نے پیدا کیا تو وہی پورا نہیں ہوا تیری نعمتیں کھائی تیری سب کچھ کھایا اور تیس دلی سے بغاوت کی کیا فرمانی ہے معاف کر دو معافی مانگ لو اور آج سے طے کرو کہ ان شاء اللہ آج سے جو اللہ کے بہت نبی نے ہمیں ذمہ داری دی تھی اور اپنے دین کی محنت کی ان شاء اللہ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے کرو گے ارے کرو گے اللہ آسان کرنا اسے مانگو کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے تو نے ہی ایمان والا بنایا ہے تو نے تیرے نبی کی ہمت پہ پیدا کیا ہے اور تو نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنا آسان کر دے اور اس کے لیے جانور لگانا آسان کر دے ہمیں بھی ہدایت دے دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے یہ اللہ سے مانگو اور اللہ سے محتاج بن کے مانگو زندگی لگ جائے گی کہیں لگ جائے گی سوچو سوچو زندگی کہاں کہاں لگ گئی ہاں سوچو اور اللہ سے توبہ کر کے کچھ فیصلہ کرو موقع ہے کب جماعتیں جا رہی ہیں چاچا مہینے کی جماعتیں اللہ کے راہ میں نکل رہی ہیں تمہارے گھروں سے تمہارے بچے جاتے ہوں گے یہ سوچو میں مروں گا تو میرے ساتھ کیا گا میں کروں گا میں اللہ کے راہ میں نکلوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو اور میری آخر بن جائے اپنی اپنے بچوں کی سب کی زندگی بنا جائے کے گھر سے ایک آدمی اپنی بیٹوں سے اللہ گرا میں نکالے وہ جائے گا پورے گھر کے مشورے سے خدا پورے پورے گھرانے کو اپنی رحمت کے آگے کو لے لے گا وہ آئے دوسرے کو بھیجو وہ آئے کسی کو بھیجو ہر ایک کی ترتیب سالانہ اللہ کے میں نکلنے کی بنے تاکہ اس کی زندگی بدین آئے اور مقام پر مقام پر جا رہے تو وہاں دین کی محنت میں لگو گشتوں میں آؤ مسجد کی تعلیم میں بیٹھو یہ تمہاری ضرورت ہے چوبیس گھنٹے دنیا کا بکواس یہ تمہارے دلوں کو سخت کر رہا ہے اور تمہارے دلوں کو انجا کر رہا ہے اور ان گناہوں کی ظلمتوں نے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا ہے بھائیوں اپنے آپ کو محنت میں لگا مسجد کی تعلیم میں بیٹھو گشتوں میں آؤ ہاں، ہفتہ واری صبح میں بیٹھو ہاں اپنے ہاں، گھروں میں ہاں۔ تعلیم کرو تمہارے گھروں میں شیتانوں کے آنے کے راستے کھلے جی، ہوئے ہیں رحمت کے اللہ کی رحمت کے جی، دروازے اور فرشتوں کے آنے کے اسماس کیا ہیں گھروں تعلیم کرو گے نبی کی حدیثوں کو کے سناؤ گے اپنے بچوں کو ان کی زندگیوں میں پیارے نبی کے صحابہ اور صحابہ کی عورتوں کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں گے جب حدیث کی کتاب کی تعلیم ہوگی اللہ کی رحمت اترنا شروع ہوگی حدیث کی کتاب تمہارے گھر میں شروع ہوگی رحمت کے فرشتے تمہیں گھیرنا شروع کریں گے اور گھروں میں سیاسی اثرات نکلیں گے اور سکون اور کی زندگی ملے گی اپنے گھروں میں تعلیم کرو مہینے میں تین دن اللہ کی راہ میں نکلنے کا نظام بناؤ ستائیس دن دنیا کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں اس دنیا ہی کے چکر میں پڑے چلو یہاں سے نکل کر تین دن اللہ کی راہ میں نکل کر مسجد کے ماحول میں نبی والی محنت پہ لگیں گے خدا اس کی برکت سے یہ ستائیس دن کی ظلمتیں اور ستائیس دن کی جو غفلت ہے خدا دور کر کے ہمیں زندگی دے دے گا سال کی ترتیب کم سے کم اگر ایک مرتبہ چار میں لگانے کے بعد اللہ توفیق دے اور سال چار میں لگاؤ نہیں لگ سکتے تو کم سے کم ایک چیز کا دسواں حصہ دین کو دو اور دین پر لگاؤ اور اللہ سے بھی مانگو محنت کر کے مانگو تو ملے گا محنت کرنی نہیں اور تم کہتے اللہ کھیت میں تو جاؤ نہیں میری کھیت میں برکت دے دے ہوگا اللہ کے دین کی محنت قربانی نبی کے نقش قدم پر میرے بھائیوں یہ دین یوں ہی نہیں آیا ہے اس دین کی خاطر اللہ کے نبی نے بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اور اللہ نے قربانیاں دی ہیں جس کے نتیجے میں یہ دین میرے اور آپ کے پاس آیا ہے یہ دین ہمارے اور آپ کے پاس بھی باقی کب رہے گا جیسے ان لوگوں نے اس دین کی خاطر قربانی دی ہم بھی دیں اللہ کے بھائی نبی نے دو دو مہینے تک پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا حدیث کی کتابوں میں ہے ان پن لنن گرو ارل ہلال ہرال ہلال سراست لفی شہرائن اور ماں ابیات رسول اللہ صلی اللہ کے نارم فرماتی ہے ہم ایک چاند دو چاند تین تین چاند دو دو مہینوں میں دیکھ لیا کرتے تھے اور پیارے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا یہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کے نتیجے میں یہ اسلام ملا ہے اور ہماری غفلتوں سے اسلام ہمارے گھروں سے نکل گیا ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو بابا ہو گئے ہاں مٹایا خود ہی ہم نے ہم نے ہی اپنے باپ کو اجاڑا ہے ہمارے گھروں سے نوازے کو حقیقت کے دیے ہیں ہماری مسجدیں ویران ہیں ہاں اللہ ہمیں معاف کریں گے دوستوں کسی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی کراؤ اگر ندی والی محنت کرتے کرتے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ کے ندی کے ساتھ ہمارا حصے ہو جائے گا محنت کی ترتیب بناؤ اور اس ترتیب پر خود بھی آؤ کسی پر احسان مت کرو اپنے پر احسان کرو اگر ہم تند میں جائیں گے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے اپنے پر احسان ہے اپنی اولاد پر احسان کرو کہ میری اولاد میں نیند آئے اس کے پہلے کی ترتیب ہے اس ترتیب کو گھروں میں داخل کرو اور یہیں سے شروع کرو اجتماع ہے اجتماع سے کم سے کم ہمارے گھر سے ایک آدمی چار مہینے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلے اور یہیں سے میں دوستوں اس گاؤں اللہ کے راہ میں لگ جائے تاکہ ہمارے گھرانے کے لیے دین کے داخلے کا راستہ کھلے اس لیے بھائی ہو سے ہماری گزارش ہے ہم تم سے زبردستی کی بات نہیں کہتے آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی اللہ آپ کو بھی دیں گے اگر آپ تھوڑا قدم بڑھاؤ گے ایک ہاتھ بڑھو گے اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا ایک ہاتھ بڑھو گے اللہ کا دو ہاتھ بڑھے گا چل کر آؤ گے اللہ بوٹل لے لے گا وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ آئے بھائی سے ہماری گزارش ہے ہمت کر کے اپنی ترتیب بناؤ اور بیٹھے رہو ہم کسی کو زبردستی نہیں کریں گے بھاگو مت نہیں کہ میرے دعا کو اللہ سے اللہ محنت کے لیے مجھے میری اولادوں کو قبول کر دے مجھے ہمت دے دے میری ہمت نہیں ہو رہی مجھے ہمت دے دے اللہ سے مانگو گے اور بیٹھے بیٹھے دل میں لو گے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ محروم نہیں کرے گا اور ایک وقت آئے گا اللہ توفیق دے گا ہمارے لیے بھی آسان کر دے گا الحمد للہ آپ اس کے وزیرے کی جماعتیں دنیا کے ملکوں میں جا رہی ہے ملکوں میں جا رہی ہے تمہارے جیسے یہ سب دل میں لیا اللہ کے سمے اللہ کا اثر کر دیا آپ سے بھی خدا کام لے گا اگر طے کرو گے اور فیصلہ کرو گے ان شاء اللہ اللہ آسان کر دے گا ہمارے دل میں ہے دل میں بات آئے خیال کھڑے ہو کر پیش کرو اللہ سے برابر رہ گیا میں نے تیرے پر یقین کر کے طے کیا ہے تو میں بھی آسان کر دے ان شاء اللہ آسان کر دے گا اب میرے دوستوں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے رہو اور جن کے دنوں میں اللہ بات ڈالے وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ ان شاء اللہ کل سے چار مہینے کے لیے میں تیار ہوں اب پہل کرو اور پہل کا سواب دے کر دوسروں کے میرے دوستوں دوسروں کا دریا بن جاؤ تاکہ تم کھڑے ہو جاؤ گے تمہیں دیکھ کر تمہارے دوست تمہارے بھائی اور ساتھیوں کو خدا توفیق دے گا تمہارے نام آمان لکھا جائے گا اس کے کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کل سے چار چار مہینے تیار ہے بنے کو ایمان میں امان میں آبرو میں عزت کا خدا پر نصیب فرما رہا اور میں کھڑے بولو کھڑے بولو کھڑے ہونا شروع کرو خود اپنے آپ کو پیش کرو اللہ پر نکاح کر کے ادھر ادھر مت دیکھو اللہ پر نکاح کرو اللہ بہت بڑی قدرت والا وہی آسان کرے گا اپنے آپ کو پیش کرو موقع سے فائدہ اٹھاؤ موقع جب ہوتا ہے اس موقع سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اللہ موت تک کو کر دیتا ہے اب کھڑوں کے بولنا شروع کرو اور کہاں کھڑا ہوتا ہے خود کا بولو خود خود کے گھر سے تم نے لگا دیا اپنے گھر سے کسی کو بولو بھائی کا بولو بابا کا بولو اور کھڑے بولنا شروع کرو دل میں آنے کے بعد سوچو بس اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تمہارے کھڑے ہونے پر خدا کی مدد کے ہاتھ بڑھا کر اثر کر دے گا ہاں بھائی فرماؤ دوستو بھائی کو بٹھا دو بھائی خطے بار جماعت والے ذرا فکر میں آ جاؤں ڈبلو ڈاٹ کام آف